بزرگوں اور بھائیوں مالے کے کائنات نے جب سے انسانیت کو وجود عطا کیا ہے ابتدا سے لے کر آج تک آغاز سے لے کر آج تک اس کائنات کے اندر انسانیت کے افراد میں سے کوئی فرد آج تک ایسا نہیں آیا جس انسان کے ذہن کے اندر خوش نصیب بننے کی تمنا اور خواہش نہ رہی ہو یہ الگ بات ہے کہ خوش نصیب ہونے کا معیار کیا ہے چاہے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے دائرے کے اندر کوئی شخص داخل ہوا یا نہیں غیر مسلم کیوں نہ ہو یہودیت عیسائیت سے تعلق رکھنے والے افراد کیوں نہ ہوں لیکن ان کی تمنا بھی ابتدا سے لے کر آج تک یہی رہی ہے کہ ہمارا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہونا چاہیے بد نصیب لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جب ایک انسان کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گیا تو لازمی بات ہے جب کلمہ نہ پڑھنے والے کی تمنا ہے کہ میں خوش نصیب رہوں تو کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں آنے والے کی تمنا کیوں نہ ہوگی کہ میرا شمار بھی خوش نصیب لوگوں میں کیا جائے لیکن معیار الگ ہے ان کے ہاں خوش نصیب ہونے کا معیار اور ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر خوش نصیب بننے کا معیار اللہ کریم کے ہاں اور ہے تمنا ہر کسی کی رہی اور جو ہمارا ماحول اور معاشرہ اور سوسائٹی ہے ہم خوش نصیب اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال ہو جائیداد ہو حسن ہو جمال ہو یا دنیاوی کمالات ہوں حالانکہ اگر مال و دولت یہ خوش نصیبی کا معیار ہوتا تو کبھی قارون زندہ زمین کے اندر غرق نہ ہوتا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ جس کے پاس حکومت اور اقتدار ہے یہ بڑا خوش نصیب ہے اگر حکومت اور اقتدار کا مالک بن جانا یہ خوش نصیب ہونے کا معیار ہوتا تو فرعون اپنی فوجوں سمیت بحیرۂ کلزم کے اندر ہوتے کھا کھا غرق کبھی نہ ہوتا معلوم ہوتا ہے مال و دولت بھی خوش نصیب ہونے کا معیار نہیں حکومت اور اقتدار بھی خوش نصیب ہونے کا معیار نہیں اگر اور کوئی سامنے آئے اور کہے کہ میں تمہیں ایک آدمی دکھاتا ہوں حسن و جمال تم کہتے ہو کہ مال و دولت یہ خوش نصیبی کا معیار نہیں اقتدار اور حکومت خوش نصیبی کا معیار نہیں لیکن حسن و جمال کو خوش نصیبی کا معیار مان لو تو ہم وہ معیار بھی ماننے کے لیے تیار نہیں اگر حسن اگر جمال اگر خوبصورتی یہ انسان کے خوش نصیب ہونے کا معیار ہوتی تو ابو لہب جس کو ابو لہب کہتے بھی اس وجہ سے تھے کہ جب راستوں میں چلتا تھا اس کے رخسار حسن کی وجہ سے شعاؤں کا ایک منظر پیش کیا کرتے تھے لیکن کیا عبرت ناک انجام ہوا تب تب بد یدا ابھی وجود پھوڑا نکلا اور وہ گلتا سڑتا گیا وجود کا گوشت گل گل کر گرنے لگا اتنی بدبو کہ اپنے رشتے دار بھی قریب آنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور جب مر گیا حبشے سے غلام منگوائے گئے انہوں نے گڑا کھودا اور ڈنڈوں کے ساتھ دھکیل کر اس کو ادھر ڈال دیا اوپر مٹی ڈال دی معلوم ہوتا ہے کہ حسن و جمال بھی خوش نصیب ہونے کا معیار تمنا ہر کسی کی ہے اور یاد رکھیے گا قیامت کے میدان میں خوش نصیب یا بد نصیب ہونے کا فرق ہو جائے گا جب مالک کے کائنات فرمائیں گے وم تاز مائیوہ مجرمون مجرمو الگ ہو جاؤ مجرمو علیحدہ ہو جاؤ مجرمو نکل جاؤ ایمانداروں کے مجمے سے جہاں میرے ایماندار ہیں جہاں مخلصین ہیں جہاں مومنین ہیں جہاں موحدین ہیں جہاں قربانیاں دینے والے سنت کی خاطر موجود ہیں علم اللہ فرمائے گی حل مجرم تمہیں کہہ رہا ہوں الگ ہو جاؤ منافقین الگ ہو جاؤ منکرین الگ ہو جاؤ کافرین الگ ہو جاؤ مشرقین الگ ہو جاؤ جرم کرنے والوں الگ ہو جاؤ اس وقت تو خوش نصیب اور بد نصیب ہونے کا عملی طور پر مظاہرہ ہو جائے گا پریکٹیکل سامنے ایک بات آ جائے گی کہ یہ مجرم کھڑا ہے یہ مخلص کھڑا ہے یہ منافع کھڑا ہے یہ مومن کھڑا ہے یہ کافر کھڑا ہے یہ موحد کھڑا ہے یہ مشرق کھڑا ہے اس وقت انسان سمجھے گا میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا رہا حالانکہ میں خوش نصیب نہیں تھا اگر میں خوش نصیب ہوتا آج بد نصیبوں کی جماعت میں میرا نام نہ لکھا جاتا آج بد نصیبوں کی مجلس میں ہوں لیکن رب کعبہ کی قسم اگر اور اس وقت بد نصیب لوگوں کی جماعت میں انسان شامل ہو گیا حسرت کرتا بھی رہے خوش نصیب اس وقت ہونا نصیب اصل یہ ہے کہ دنیا کے اندر خوش نصیب کون بنتا ہے بس ہم نے اس معیار کی محنت نہیں کی افسوس یہی ہے ہم نے چونکہ حسن و جمال دولت اور مال حکومت اور اقتدار کو خوش نصیبی کا معیار سمجھا حالانکہ شریعت میں یہ معیار نہیں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو حکم کیا اور قانون ہے کہ جب بد نصیبوں کا پتہ چل گیا تو انسان دیکھے گا کہ کیا انہی کی لسٹ کے اندر میرا نام تو نہیں ہے اگر بد نصیبوں کی لسٹ کے اندر انسان کا نام نہ ہوا تو لازمی طور پر خوش نصیبوں کی مجلس اور محفل میں اس کا نام لکھا جائے گا اور یاد رکھیے دنیا کے اندر خوش نصیب یا بد نصیب ہونا اتنا معیار نہیں ہے ہو سکتا ہے جو آج خوش نصیب ہے وہ کل بد نصیب بن جائے جو کل بد نصیب ہے وہ خوش نصیب پرسوں ہوتا ہوا نظر آئے لیکن رب کائنات کی قسم ہے جو قیامت کے میدان میں بد نصیب بن گیا اس کو خوش نصیب ہونا نظر نصیب نہیں ہوگا اور جو قیامت کے میدان میں خوش نصیب لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا بد نصیبی اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گی تذکرہ کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرماتے ہیں قریب آ جاؤ قریب آئے صحابہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارتقل ممبر قدم مبارک رکھا ممبر کے اوپر فرماتے ہیں آمین قدم پر پاؤں مبارک رکھا فرماتے آمین تیسرے قدم پر پاؤں مبارک فرماتے آمین میں قربان کروں تمام خطیبوں کے ان ممبروں کو اس ممبر کی شان پر جس ممبر پہ آمنا کے لال نے قدم رکھا تمام خوطبا کے ممبر کٹھے کر دیے جائیں لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں جس ممبر مبارک پر آیا اس ممبر کی شان کا مقابلہ ہو سکتا پر بڑا افسوس ہے انسان کی سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی جس ممبر پر آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم آئے باقی کائنات کے ممبر اس ممبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جس صدیق اکبر کے کندھے کے اوپر آمنا کے لال نے سواری کی باقی امت اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے یہ انسان نے نہیں سوچا کالا آمین تین مرتبہ آمین آمین صحابہ کرام حیران ہو گئے آج آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے تین مرتبہ آمین آمین سنا پہلے قدم پر پاؤں مبارک رکھا آمین ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم آمین تیسری پر قدم آمین صحابہ حیران ہو عرض کرتے کرتے اللہ کے محبوب خیر تو ہے آج ایسا عجیب ماجرا پیش آیا ہے پہلے تو کبھی پیش نہیں آیا اب آمنا کے لال صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تین بد نصیبوں کا ذکر کرنے لگے ہیں آؤ میرے صحابہ گرام میں تین بد نصیبوں کا تمہیں تذکرہ سناؤں یہ جی کون سے تین بد نصیب میں جب ممبر کے قریب ہوا تم بھی ممبر کے ساتھ آ گئے آ گیا تھا جبریل امین اور جبریل امین نے بد دعا کی اللہ کرے ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر بوڑھے والدین بھی موجود تھے لیکن من ادرا کا ابوئی بوڑھے والدین بھی موجود تھے لیکن لم خلاح الجنا اس بد نصیب کی بد غالب والے گئی اور اس نے اپنی زندگی کے اندر بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی ہلاک ہو جائے بندہ تو میں نے کہا آمین میری تائید بھی ساتھ ہے اب غور کرنے کا مقام ہے کہ بد دعا کرنے والا سید الملائکہ تمام فرشتوں کا سردار اور آمین آمین کر کے اس کی اجابت کی دعا کرنے والا سید الانس والجان ساری کائنات کا ایمان بلا اب اس انسان کے بد نصیب ہونے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہے صحابہ حیران جبریل آیا تھا ہاں جی جبریل آیا تھا اور دوسری سیڑھی جیسی ہاں ہاں جبریل نے بد دعائیں کی ہیں ان بد نصیبوں کے لیے میں آمنا کے لال نے قدم رکھا جبریل نے بد دعا کی من ادرا کا بوئی جس بندے نے پورے والدین کو پایا اپنی زندگی کے اندر لیکن لم ید خلاح جنا اپنے والدین کی خدمت کر کے بہشتے برین حاصل نہیں کی تباہ و ہلاک ہو جائے وہ بندہ اور میں آمنا کے لال نے فرشتوں کے سردار کی بد دعا کے جواب میں کہا آمین جبریل واقعی میری تائید بھی تیرے ساتھ ہے ایسا بندہ واقعی بد نصیب ہلاک ہونے کے قابل ہے پر اللہ کریم کے قرآن کا مطالعہ کرتا وہ انسان جس نے پورے والدین کو پایا اپنی زندگی کے اندر اور العالمین کی لارحب کتاب میرے سامنے سورت کا نام سورت بن اسرائیل مالک کائنات فرماتے ہیں وہ ربوں کا اللہ تابو اللہ بل سانا سورت اسرائیل پندرواں پارا اور آیت نمبر تیئیس میرے سامنے سب سے پہلے مالے کے کائنات نے اپنے حق بیان کیے تیرے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ میں اللہ کریم کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی اللہ کریم اس کے بعد فرمایا و بل والدین اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ والدین کے ساتھ ساتھ عدل کر والدین کے ساتھ برابری کر نہیں نہیں احسان احسان کر والدین کے ساتھ کیا مانا اگر کوئی ضرورت کے وقت مجھے ایک روپیہ دے دے اور جب اس کے اوپر مشکل آئے میں بھی ایک روپیہ اسے دے دوں اسے احسان نہیں کہتے اسے برابری کہتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں بل والد احسان احسان کر برابری نہیں کرنا اگر والد والدین نے تیرے اوپر ایک روپیہ خرچ کیا جب تیری خدمت کا موقع آیا تو اپنی ساری کمائی لٹا دے یہ احسان ہے اللہ اور کچھ فرمایا دوسرا قانون سن اما کل کے بارہ ہوما او کلا ہوما فلاں تکما افن والد بوڑھا ہو گیا والدہ بوڑھی ہو گئی ہے اور اگر ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا جو تجھے پسند نہیں آیا اگر والدین بوڑھے کوئی کام کر بیٹھے جو تیری طبیعت کے موافق نہیں تھا تو کوئی بات اور کوئی کام غیر موافق اپنی طبیعت کے سن کر والدین کے سامنے لا اللہ افن والدین والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا او ہو ابا جان یہ کام یوں تو نہیں کرنا چاہیے تھا اما جی یہ بات تو یوں نہیں کرنی چاہیے تھی ایسا کوئی کلمہ نہ کہنا کہ تیرے بوڑھے والدین کے دل پر چوٹ لگ جائے اللہ اور کوئی قانون پر وہ تیسری بات بھی سونا بلا تن ہر اگر بات کرنے لگے والدین کے ساتھ تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے تلخی سے نہیں بولنا اللہ پھر میں کیسے گفتگو گفتگو کروں پر میں چوتھا قانون سن کلن کریما جب بھی بوڑھے والدین سے گفتگو کرنے لگے تو میٹھی میٹھی گفتگو کیا کر تاکہ ان کے دل کے اندر تیرے لیے ہمدردی کے جذبات زیادہ پیدا ہو جائیں اللہ کریم اور کچھ فرمایا پانچواں قانون بھی سن باقی لہما جنا سن لے مین الرحما جس طرح مرغی کو دیکھتے ہو اوپر سے کوئی کبا آ رہا ہے چیر اوپر اوپر سے آ رہی ہے اور مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں جلدی جلدی چوزوں کو بلا کر اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے اللہ بخ فض لہما جنا لے من الرحما اپنے رحمت والے بازو مہربانی والے کندھے والدین کے اوپر جھکا دے اگر کوئی مشکل آنے والی ہے اپنے اوپر مشکل برداشت کر والدین کے اوپر کوئی تکلیف نہ آنے دے اللہ والدین فوت ہو گئے ہو پھر جو دنیا سے رخصت ہو گئے والدین احسان تو بندہ نہیں کر سکتا میٹھی میٹھی گفتگو نہیں کر سکتا اللہ فرماتے تیری زبان تو کسی نے بد نہیں کی کل رب ہم ہما کما رب یعنی سغیرا اگر دنیا سے رخصت ہو بھی گئے تو ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتا رہے اللہ جس طرح میں چھوٹا تھا انہوں نے میرے ساتھ شفقت والا سلوک کیا تھا اب تیرے قرب میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے مجھ پر شفقت کی تھی اللہ ان پر رحمت کی بارشیں سے ہم کہاں جا رہے ہیں پہلا پہلا بد نصیب بہاری شریف کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھی والدہ نے آواز دی یا کریم کا نیک بندہ حضرت جریج رحمت اللہ تالا لئی بڑا نیک بندہ ولی بندہ اللہ کریم کا فرما بردار بندہ نوافل ادا کر رہا ہے اللہ کریم کی یاد میں مشغول بوڑھی والدہ نے آواز دی یا جرئی جریج جلدی آ مجھے کام ہے لیکن حضرت جریج پریشان ہونے لگا کہ ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف بوڑھی والدہ کی آواز ہے اب میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوافل نہیں چھوڑے اور نوافل کے اندر لگا رہا بوڑھی والدہ نے دوبارہ آواز دی آ جریج جلدی آ لیکن پھر بھی نہیں آیا بوڑھی والدہ نے تیسری مرتبہ آواز دی جریج رہے جلدیاں مجھے کام ہے لیکن تیسری تیسری مرتبہ بھی آواز پر نہیں آیا ایک طرف نماز اور دوسری طرف والدہ کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدہ کی زبان سے بد دعا نکل گئی میرا کام تھا جرے تو نہیں آیا اب بد دعا یہ سن لے اللہ کرے کسی بری عورت سے تیرا واسطہ پڑ جائے تجھ پر الزام لگ جائے اللہ کرے تو بدنام ہو جائے والدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے قبولیت کا وقت تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما فرماتے ہیں بس کچھ مدت گزری اللہ کریم کا نیک بندہ اپنی کٹیا کے اندر جھوپڑی کے اندر اللہ کریم کی عبادت کر رہا ہے ایک عورت آ گئی اور کہنے لگی جریج آ میرے ساتھ غلط کام کر توبہ توبہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اور یہ غلط کام واپس چلی جا میں بھائی خود تجھے دعوت دے رہی ہوں تو نے تو نہیں نہیں نہیں چلی جا وجہ کیا ہے جریج حضرت جریج نے تڑپ کے کہاں چلی جا او مجھے گناہ کی دعوت دینے والی انی اخاف اللہ رب العالمین یہ بات تو ٹھیک ہے جھونپڑی میں تو ہے یا میں ہوں اور تیسرا ہمیں کوئی دیکھنے والا انسان نہیں ہے لیکن ہم تو اکیلے کیوں نہ ہوں لیکن خاف اللہ اللہ کریم سے تو چھپ نہیں سکتے مالک کے کائنات تو دیکھ رہا ہے چلی جا چلی جا یہاں سے اللہ کریم کے ڈر کی وجہ سے میں کام نہیں کرتا امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں جب چلی گئی مایوس ہو کر وہ عورت راستے کے اندر ایک چرواہا نظر آیا اور اس کو دعوت تو انہوں نے غلط کام کر لیا کچھ مدت کے بعد جب بچہ پیدا ہوا ساری برادری کھڑی ہو گئی او بد نے یہ کام کیا کیا ابھی تک تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور بچہ پیدا ہو گیا وہ عورت کہنے لگی مجھے کچھ نہ کہو برادری والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کہنے لگی میرے ساتھ زبردستی جریج نے یہ غلط کام کیا تھا جریج نے اور وہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے یہ اسی نے کیا ہے عورت بھی ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پہنچے جرائد کے پاس جھونپڑی اس کی توڑ ڈالی تن کے تن کے کر ڈالی اور اس کو دھکے بھی دیے مارا پیٹا بھی تانے بھی دیے اور تو اوپر سے اور ہے اور اندر کھانا اور ہے تیرے ظاہر اور باطن میں کیوں فرق ہے ہم تو تجھے بڑا نیک بندہ سمجھتے تھے اور تو نے یہ غلط کام کیسے کر لیا جرائد کہتا ہے نہیں نہیں میں نے غلط کام نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہ بچہ موجود ہے گواہی کے طور پر اور عورت بھی کہتی ہے تو نے کیا اب جریج بیچارہ کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جریج نے نماز کی نیت کر لی اور اللہ کے دربار میں رونا شروع کر دیا کہتا ہے اللہ جب عورت مجھے دعوت دینے آئی تھی غلط کام کی میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اس کی دعوت کو رد کر دیا غلط کام نہیں کیا اور کہتا تھا انی اخاف اللہ رب العالمین اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کام نہیں کیا اگر آج یہ مشکل بن گئی میرے اوپر ساری برادری موجود ہے اور ابھی بچے کو لے کے آئی کھڑی ہے اگر تو گوائیاں نہ دے تو زمین پر میری صفائیاں دینے والا کوئی نہیں بس سلام پھیرو معصوم بچہ دودھ پینے والا بول پڑا اللہ کریم نے دودھ پینے والے بچے کو بلوا دیا اور بچہ کہنے لگا میری برادری والوں اس حضرت جرحد کو کچھ نہ کہو اصل میں میرا والد وہ چرواہا ہے برادری تو حیران رہ گئی دودھ پینے والا بچہ اور گفتگو کرے اور یہ گواہی یہ حدیث پاک میں آیا ہے شاید آپ تصور کریں کہ کوئی جھوٹا قصہ سنا رہا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برادری حیران جریج کی منتیں کرنے لگے جریج اگر تو کہ تو ہم سونے اور چاندی کی تجھے کٹیاں اور جھونپڑی بنا دیں کہنے لگا نہیں میرے لیے وہ تین والی کٹیا اور جھوپڑی کافی تھی تب حضرت جرید کو خیال آیا مجھے بوڑھی والدہ نے آواز دی تھی اور تین مرتبہ بلایا تھا آ لیکن میں نماز میں مشہور رہا حالانکہ نفا نوافل تھے چھوڑ کر بھی چلا جاتا بعد میں ادا ہو سکتے تھے لیکن والدہ کی آواز پر نہیں کیا اور والدہ نے ناراض ہو کر بد دعا کی یہ وہی بد دعا آج ظاہر ہو گئی ہے والدہ نے کہا تھا تیروں پر الزام لگے اللہ کرے تو بدنام ہو جائے یہ منصوبہ بنا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا جریج کا قصہ بیان کر کے کائنات والو والدین کی ناراضگی سے ڈرا کرو والدین ناراض ہو گئے ممکن ہے دونوں جہان برباد ہو جائیں انسان کلمہ پڑھنے والے کو آج یہ فکر ہی نہیں رہی پہلا پہلا بد نصیب جب مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں حاضری دینے کے لیے آپ نے دیکھا تو بے قرار ہونے لگے کہ حضرت صدیق اکیلا نہیں ساتھ اپنے بوڑھے والد کو بھی لے کے آ رہا ہے حضرت ابو کحافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ پڑے قریب پہنچے فرمایا چادر مبارک بھی کندھوں سے گر پڑی فرماتے صدیق صدیق خیر تو ہے آج اپنے بوڑھے والد کو لے کر کیوں آ رہے ہو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی اللہ کے محبوب آنکھوں سے نبی نہ میرا والد اسی سال کی تقریباً عمر ہے سفید بال ہو چکے ہیں آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں رہ گئی وجود کانپتا ہے ہاتھ پاؤں لرستے ہیں اور کے سارے پہ آ رہا ہے اور یہ میرا ابا جان اسی سال تک آپ کے ساتھ دشمنی کرتا رہا آج اسی سال کا بوڑھا والد کہہ دو آ جناب کا کلمہ پڑھنے آیا ہے کلمہ آپ بے قرار ہو گئے فرماتے صدیق اگر بوڑھے ابو خاف کو کلمہ بھی پڑھانا تھا اسے کیوں تکلیف دی میں آمنا کے لال کو کہہ دیتا میں چل کے آ جاتا آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کندھے کو ہلایا فرمانے لگے ابو کوحافا جس امام الانبیاء کی مخالفت کیا کرتا تھا وہ میں آمنا کلال میں تیرے سامنے موجود ہوں اور تو نے اسی سال تک میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور اگر آج میں بھی تیرے ساتھ ویسا سلو کروں پھر تیرے اور میرے درمیان فرق باقی نہیں رہتا ساری تیری غلطیاں معاف یہاں تو دوسروں کے والدین کا احترام ہو رہا ہے پہلا پہلا بد نصیب بندہ من ادرکا بوئی اور جس کی زندگی میں والدین بوڑھے ہو گئے لیکن لم خلاح جنا اس نے والدین کی خدمت کر کے بہشتے برین حاصل نہیں کی بڑا بد نصیب بندہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ جب میں نے اور سیڑھی پر قدم رکھا جبریل نے بد دعا کی اے امام الانبیاء لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم من سو کرتا فلم کی علیہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ تباہ ہو جائے وہ بندہ کہ آپ کا اس میں گرامی نام نامی جس بندے کے سامنے آیا اور اس بندے نے ضد کی وجہ سے درود نہیں پڑھا کیا ضرورت ہے درود پڑھنے کی ہلاک ہو جائے وہ بندہ تباہ ہو جائے وہ بندہ من ذکر تو ان بہو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی حضرت مجھے خامد بڑا مارتا ہے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا کوئی ایسا دم کر دیں خامد مجھے مارنا چھوڑ دے حضرت نے فرمایا بھائی کوئی غلطی تو تیری بھی ہوگی حضرت میری کیا غلطی ہے اگر وہ کوئی گفتگو کرتا ہے جواب میں بھی اس کو دیتی ہوں یہی تو غلطی ہے تو خامت کو جواب نہ دیا کرنا حضرت یہ تو ہو نہیں سکتا وہ کوئی بات کرتا ہے ایک جواب میں بات میں بھی کر دیتی ہوں وہ دو کرتا ہے دو میں بھی کر دیتی ہوں ایسا وظیفہ بتاؤ مارنا چھوڑ دے بس میرا جواب سن کر مارنا شروع کر دیتا ہے حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بوتل لے جا اس میں پانی ہے اس بیچاری نے سمجھا کوئی وظیفہ پڑا ہوگا دم پڑا ہوگا یہ لے جا اور جب خامت تیرا گھر کے اندر آئے نا بس تو دیکھے کہ آ رہا ہے فوراً اس بوتل والے پانی میں سے دو تین گھونٹ اپنے منہ میں رکھ لینا ٹھیک ہے جی لے لیا جی چلی گئی جب خامد سے گھر آنے لگے خامد گر گر اب وہ گفتگو کرتا ہے بھائی کھانا پکا ہوا یہ کہ روٹی پکائی ہے منہ میں تو پانی ہے اس بیچارے کو جواب تو اس نے دیا نہیں تو اس نے کچھ نہ کہا دوسرا دن ہوا پھر وہ آیا اس نے آتے ہوئے دیکھا اب وہ باتیں کرتا ہے یہ اشاروں سے جواب دیتی ہے دو تین دن ایسے گزرے حضرت صاحب کے پاس گئی بڑی خوش ہوئی حضرت صاحب وہ آپ نے دم کون سا پڑا تھا مجھے تو خامد نے مارنا چھوڑ دیا ہے حضرت نے فرمایا دام نہیں تھا وہ میں نے تجھے پانی دیا اصل بات یہ تھی کہ جب خامد گھر آ کر کوئی بات کرتا تھا وہ بات کرتا تھا تو جواب دیتی تھی اس کو آتا تھا غصہ وہ تجھے مارنا شروع ہو جاتا تھا میں نے یہ جو پانی دیا ہے یہ سادہ پانی تھا میں نے کہا دو تین گھونٹ منہ میں رکھ لیا کرو جب خامد گھر میں آئے جب تو نے منہ میں پانی رکھا اور تیری زبان بند ہو گئی اس کا ہاتھ بند ہو گیا اب یہی چکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آیا اور ادھر ہونٹ بند ادھر درود پڑھنا ہونٹ جو بند ہو گئے درود کیسے پڑھے ادھر ہونٹ بند ادھر درود پڑھنا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او کائنات والو من صلی علیہ صلی اللہ علیہ را جو بندہ میرا نام سن کر ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ جواب میں دس مرتبہ درود بھیجے گا اور حکم بھی قرآن میں انگوٹھے چومنے کا نہیں ہے اللہ فرماتے یا منو سلو علیہ اے ایمان والو میں اللہ کریم بھی اور میرے فرشتے بھی فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں میرے محبوب کے لیے اور میں اللہ کریم رحمت نازل کر رہا ہوں میرے پیغمبر پر تم بھی درود بھیجا کرو رحمت کی دعا کیا کرو سل تسلیم گا اور سلام بھیجا کرو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے صحابہ کرام حاضر ہو گئے اللہ کے محبوب سلام کا تو طریقہ ہمیں معلوم ہے ہم پڑھا کرتے ہیں تحیات کے اندر السلام علیہ کا ائنبیوں رحمت اللہ پر برکات کا طریقہ سمجھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کولو اللہ صلی علی محمد والا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم والا علی ابراہیم حمید مجید اللہ عمارک علام محمد ولا علی محمدن کما بارک تا علبراہیم والا براہیم الحمی تم قرآن بھی درود کا حکم دے پیغمبر بھی درود سکھائے اور یہاں قرآن کچھ کہے پیغمبر کچھ کا حکم دے اور یہاں معیار نہیں رہا نا اور پھر اگر پڑھا بھی صحیح تو وہ درود پڑھا جو پیغمبر کا بتایا ہوا نہیں اذان سے پہلے بھی پڑھا اذان کے بعد بھی پڑھا اور پڑھا بھی اپنا بنایا ہوا رب کعبہ کی قسم میرا عقیدہ میری جمع کا عقیدہ میرے شیخ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہمارے پیر و مرشد سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی عقیدہ تھا اور ہمارے شیخ المشائل حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی عقیدہ تھا عمل وہ کب قبول ہے اللہ کے دربار میں کہ جس عمل کے اندر خدا کی رضا ہو مصطفیٰ کی راہ ہو خدا کی رضا ہے پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نہیں ہے عمل کبھی بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتا نہیں اور اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے پر خدا کی رضا نہیں ہے پھر بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتا نہیں کوئی کہے گی جی ہم اذان سے پہلے اور بعد یہ جو سلاط و سلام پڑھتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اگر خدا کی رضا موجود ہے پھر شیخ القرآن کے شگردوں کا پیر بخاری کے مریدوں کا سب سے بڑا سوال تمہارے اوپر یہ ہوگا اگر خدا کی رضا ہے اس پڑھنے کے اندر یہ بتاؤ مصطفیٰ کی راہ بھی ہے کہ نہیں ہے اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نہیں ہے ہم ببا کے یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ عمل قطن قبول ہو نہیں سکتا اللہ کے دربار میں جب تک خدا کی رضا کے ساتھ مصطفیٰ کی راہ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ عید گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کر رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو یہ ابھی عید کی نماز شروع نہیں ہوئی میں نے کا وقت باقی ہے میں نوافل ادا کر لوں ثواب ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں نہیں نہیں کوئی ثواب نہیں لا اجر اللہ کا اللہ تجھے قطن ثواب نہیں ملے گا کمال ہے جی میں نماز ادا کر رہا ہوں نوافل ادا کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے سجدے کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے رکو کر رہا ہوں حضرت علی کر اللہ وجہ فرماتے ہیں ثواب اس لیے نہیں ہوگا کہ عید گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنا مصطفیٰ کی رہا نہیں ہے ثواب قتل نہیں ہوگا عید گاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں خدا کی رضا موجود ہے پر مصطفیٰ کی راہ نہیں ہے تو عمل کرنے کا فائدہ عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر داخل ہوئے حیران ہو گئے کہ ہلکا بنایا ہوا ہے لوگوں نے اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں کھجوروں کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی ہیں اور ایک آدمی ان میں سے اعلان کرتا ہے کہ جی پڑھو دس مرتبہ الحمدللہ اللہ وہ پڑھتے بھی ہیں شمار کرتے بھی جاتے ہیں اب جی سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے بھی ہیں اور گنتے بھی جاتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اپنے ہمراہی ساتھیوں کو نکالو مسجد سے ان بتوں کو نکالو ان بتوں کو جی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ابن مسعود فرماتے ہیں نکالو ان بجتیوں کو کیوں اس لیے کہ دائرہ بنا کر مسجد کے اندر کنکریاں رکھ کر ذکر کرنا اور ایک آدمی کہ مرتبہ الحمد للہ سو مرتبہ سبحان اللہ آدمی حکم کرتا جائیں یہ دائرہ بنا کر پڑھتے جائیں شمار کرتے جائیں یہ طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں اور عمل قبول تب ہوگا خدا کی رضا ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو مسئلہ تو تھا آپ فرماتے آمین کہ جس بندے کے سامنے میرا نام نامی آیا اس نے گرامی آیا اور بندے نے درود نہیں پڑا ہلاک اور تباہ ہو جائے وہ بندہ کے لال فرماتے آمین یہ تیسری امین کیوں فرمائی آپ نے جی فرشتوں کے سردار نے کہا من ادا کرم سانا فلم یو فل کہ جس بندے کی زندگی کے اندر رمضان شریف کا مہینہ آیا اور اس بندے نے اپنے اللہ کریم سے گناہ معاف نہیں کرائے ہلاک ہو جائے وہ بندہ میں نے کہا آمین یہ بد نصیب پہلا بد نصیب بوڑھے والدین کی خدمت نہ کرنے والا دوسرا بد نصیب آپ کا نام نامی سن کر درود نہ پڑھنے والا اور تیسرا بد نصیب کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا اور اس بندے نے اپنے گناہ معاف نہیں کرائے من ادرا کا رمضان فلم یو فل حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او کائنات مانا کا مارا مزانا ایمان تیساب کد ہو من سا مارا مزانا ایمان وح تصابہ کد ہو پھر ماتا ماتدم مل کما اکما کالن صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ ایمان کے ساتھ اور آخرت کو سنوارنے کے جذبے کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے اللہ کرے میری آخرت سنور جائے لیکن پہلی پہلی شرط یہ ہے من سام رمضان ایمانا قبر چٹو نہ ہو درباروں کا پجاری نہ ہو مزاروں پر خلاف چڑھانے والا نہ ہو قبروں پر جا کر ان کے آگے جھک کر سوال کرنے والا نہ ہو امام بری کو کھوٹی قسمت کھڑی سمجھنے والا نہ ہو پہلی شرط یہ ہے من سام رمضان ایمانا ایمان موجود ہو اور ایمان بھی خالص موجود ہو اگر خالص ایمان نہیں ہے ایمان میں ملاوٹ ہے شرک کی اس بندے کو رمضان کے روزے رکھنے کی قدم اجازت نہیں کیا ضرورت ہے اسے کیا فائدہ ہے اسے جس کے دل کے اندر خالص ایمان موجود نہیں ہے پہلی پہلی شرط من کام من سام رمضانہ ایمان ہو سابا کا تو لہو ماتا کا دم زمبہ من کا ہمارا اور جو بندہ رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرے قرآن پاک سنے اگر دن کو روزہ رکھے دن والے گناہ معاف اور رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرے اور سنے کیا میرا مزان کرے تو راتوں کے گناہ معاف اللہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ کا پاک نے مجھے بتا دیا ہے میرے پیغمبر اعلان کر میری طرف سے اصو ملی ون عجیب ہی بفی روایات اجزا بہی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا اعلان ہے او کائنات والو سن لو باقی جتنی بھی باتیں ہیں ہر کسی کو پتا چل جاتا ہے نماز پڑھو تو دوسروں کو پتا چل جائے گا سکا دو پتا چل جائے گا کم از کم لینے والے کو پتا چل جائے گا یہ جی، مجھے پیسے دے رہا ہے نام نبی لو پتا چل جائے گا حج پر جاؤ پتا چل جائے گا سد کے خراب کا بھی پتا چل جائے گا لیکن اصونلی روزہ ایسی عبادت ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو پتا چلتا نہیں سے نہ ہو کسی کو کیا پتا روزہ دار ہے کہ نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے ہم نہ کے لال بیان کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے میرے سوا کسی کو پتہ نہیں چلتا اور روزے کا بدلہ میں اللہ آپ ہوں اب ان الفاظ کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے روزے کا بدلہ میں اللہ خود ہوں میں اللہ خود ہوں اس کا کیا مطلب سلطان محمود غزنوی جا رہا ہے راستے کے اندر اور تھیلی میں ہاتھ ڈالا ہیرے نکالے اشرفیاں پھینک دی اور جو سات فوجی آ رہے تھے ان کو حکم دیا چن لو جس نے جتنی چن لی اس کی ہو گئی وہ ہیرے چن لو اشرفیاں چن لو تمام فوجی اور لشکری چننے کے اندر مصروف ہو گئے محمود نے اپنا گھوڑا تیز کر دیا لیکن حیران ہو گیا محمود کے ساتھ دوسرے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے حیران ہو کے دیکھتا ہے تو ایاز غلام بھی ساتھ ساتھ گھوڑا بھگاتے ہوئے آ رہا ہے محمود نے پوچھا ایاز ایاز کالے رنگ کا غلام اقبال نے کہا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ایاز تجھے اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے جانا اشرفیاں چن میں نے جو عام اعلان کر دیا تھا اشرفیوں کا چننا چن باقی بھی چن رہے ہیں اب ایاز نے بڑے قیمتی الفاظ کہے کہنے لگا محمود غزنوی مجھے اشرفیوں کی نہیں اشرفیوں والے کی ضرورت ہے اشرفیوں کی نہیں اشرفیوں والے کی ضرورت ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انداز سے بیان کیا اللہ کریم کی جانب سے وانا اجزا مانا اللہ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا اور روزے کا بدلہ میں آپ ہوں جسے اللہ مل گیا سمجھو سب کچھ مل گیا جس کو اللہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن یشفان یو یوم ماں او کما النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مت کا میدان ہوگا بڑی مشکل اللہ اللہ منظر قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے عجب انداز سے بیان کیا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلت سات شیئن عظیم یوم ترونها تزہل کل مرزیت اما عرضات وتزو کل ذات حمل حملها وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید بڑا منظر قیامت امت کے میدان کا ہولناک خدا کے روبرو جب دن کی آمد کا بپا ہوگا خدا کے روبرو جب دن کی آمد کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہم شیرا برادر کی نہ سوجا اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا اس مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں اگر کوئی دودھ پلانے والی اماں ہوتی والدہ کو بڑا پیار ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ اور خاص طور پر اس وقت جب بچہ دودھ پینے والا ہو والدہ کا پیار اور بھی زیادہ ہوتا ہے اللہ فرماتے کے میدان میں اگر کوئی دودھ پلانے والی ہوتی تو اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھی پھینک دیتی اتنا محبوب ہوگی نہیں اگر ہوتی تو پھینک دیتی تازہ کلو ذات حمل حملہ اگر قیامت کے میدان کے اندر اگر کوئی حاملہ ہوتی اپنے حمل کو بھی پھینک دیتی اتنا ہولناک منظر ہوگا یوم یا المرو من اخی ہے وہ وہ ام ہی ابھی ہے وہ صاحبت ہی بنی اگر انسان ایک نے نیکی کی طلب کے لیے ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کی طرف جائے گا بھائی بھی انکار کر دیں گے آج تیرا اور ہمارا امال دینے لینے والا کوئی تعلق نہیں ہے چلو بھائیوں نے وفا نہیں کی اپنی اما جان کے پاس جاؤں والد کی خدمت میں جاؤں والد اور والدہ بھی نہ کر دیں گے ایک نیکی بھی تجھے نہیں دے سکتے مہربانی کرو ایک سبحان اللہ کی نیکی مانگتا ہوں نہیں کہیں نہیں ہمارے پاس ایک سبحان اللہ کی نیکی بھی نہیں ہے صاحبت ہی و بنی ممکن ہے میری گھر والی آج مجھ سے وفا کر جائے گھر والی کے پاس جائے گا ایک نے کی ضرورت ہے وہ بھی انکار کر دے گی ایک نے کی تجھے آج دینا گوارا نہیں ہے چلو بنی ہے اولاد کے پاس چلا جاؤں دنیا کے اندر تمام حرام حلال کٹھا کیا تھا اپنی اولاد کی دنیا سنوارنے کے لیے ایک نیکی مل جائے ممکن ہے آخرت میری سنور جائے لیکن وہ بھی انکار کر دیں گے جب انسان مایوس ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم فرماتے ہیں اب آسامو بل قرآن و یسمان لب دے جب سارے انکار کر دیں گے اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے گناگار کے لیے دو ہمتی سامنے آ جائیں گے یہ جی کون ہے آج تو کوئی بھی حمایت کرنے والا نہیں ہے اصوم بل قرآن روزے دار کے لیے روزہ ہی نتی بن کے آئے گا قرآن سننے سنانے والے کے لیے پڑھنے پڑھانے والے کے لیے جس نے رمضان کی راتوں کو قرآن کی تلاوت سے آباد رکھا رمضان کے دن کو روزوں کے ساتھ یاد رکھا روزہ اور قرآن بندے کے حمایتی بن کر آئیں گے قیامت کے میدان کے اندر روزہ کہے گا پروردگار میں نے دل کو کھانے پینے سے اسے روک کے رکھا قرآن پاک کہے گا میرے پروردگار رات کو نیند کرنے سے میں قرآن نہیں سے روک کے رکھا قرآن سنتا سناتا رہا پڑھتا پڑھاتا رہا نیند قربان کر دی روزہ کہے گا پروردگار حلال قربان کر دیا روزے کی حالت میں ہماری حمایت قبول کر ہماری سفارش قبول کر اپنے رشتے دار تو انکار کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دونوں کی گواہی قبول کر کے گناگار کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ اور قرآن کا مقصد ہمارے سامنے ہو قرآن کیا ہے سنیے اللہ کریم فرماتے یا منو کوتے بال علیکم سیام کما کتب بال اللہ زین مل کبل کم ایمانداروں روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اللہ راز کیا ہے رمضان شریف کے روزے رکھنے کے اندر حکمت کیا ہے اللہ فرمت لال کم تک تاکہ تمہارے اندر تکوے والی دولت پیدا ہو جائے نیکیوں پر ڈٹ جانا شروع کر دو اور گناہوں سے ہٹ جانا شروع کر دو نیکیوں پر ڈٹ جانا گناہوں سے ہٹ جانا اسی کا نام ہے تکوا عجیب بات ہے روزوں کا مسئلہ جب ختم ہوا قرآن پاک میں اللہ کریم نے فوراً آگے آیت نازل کر دی فرمایا اللہ کلو ام حرام طریقے سے مال نہیں کھانا روزوں والا مسئلہ بیان کرنے کے بعد فوراً آگے یہ مسئلہ حرام نہیں کھانا اللہ کریم سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ سال کے بارہ مہینے ہیں سال کے بارہ مہینوں میں سے گیارہ مہینوں کے اندر حرام کھانا منع ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں روزے کی حالت میں حلال کھانا منع ہے باقی گیارہ مہینوں میں حرام کھانا منا اور رمضان شریف کے دوران روزے کی حالت میں حلال کھانا منا بند کمرہ روزے دار کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ریفریجریٹر اور فریج میووں کے ساتھ پر ہیں اعلیٰ قسم کے مشروبات بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی روزے دار ہاتھ بڑھاتا بھی نہیں ان کی طرف کیونکہ اندر سے آواز آ رہی ہے اخاف اللہ رب العالمین روزے دار کا ضمیر پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے روزے دار دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے کوئی انسان بھی ساتھ موجود نہیں ہے لیکن حلال مال کی طرف روزے کی حالت میں ہاتھ نہیں بڑھانا کھانے کے لیے اگر اور کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے تو رمضان آیا تھا یہ وہی انداز جب حضرت یوسف علیہ السلام کو سلیخا نے کہا غلہ کا دل وکالت ہے تلک دروازے بھی سارے زلیخا دعوت بھی خود دے رہی ہے آیو سب جلدی کر اللہ اللہ برے کام کی دعوت دی زلیخا نے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے راوت ہلتی ہو ہاں اور یہ قانون ہے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا کہ بندہ جس کے گھر سے کوئی چیز کھا پی لے روٹی کھا لے پانی پی لے بندہ اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا غداری کرتے ہوئے حیا آتا ہے ہماری سرکی میں کہتے ہیں پنجابی کے اندر منہ کھاوے تے اکھ شرماوے منہ کھاوے تے اک شرماوے بندہ جس کے گھر سے کھا پی لے اس کی بات موڑتے ہوئے بھی بندے کو شرم آتی ہے اب پرورش بھی پاتے رہے ہیں کھاتے پیتے بھی رہے اس کے گھر کے اندر اور دعوت بھی خود دے رہی ہے پر حضرت یوسف دوڑ پڑے دوڑتے دوڑتے کہا اے خان برے کام کی مجھے دعوت دینے والی آ میں یوسف کا جواب سن کالا اللہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا مالک تو دیکھ رہا ہے اللہ کریم تو دیکھ رہا ہے میں یہ غلط کام کبھی نہیں کر سکتا اور یہی جذبہ روزے دار کے اندر پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا اور کوئی نہیں دیکھنے والا روزے کی حالت میں حلال کیوں نہیں کھاتا اس لیے کہ مالک تو دیکھ رہا ہے اور جب رمضان شریف کا مہینہ گزرا اس وقت جب حرام کھانے لگا بندہ اس وقت یہ سوچ کیوں نہیں آئی حلال کھاتے ہوئے جذبہ سامنے آ جاتا تھا مالک دیکھ رہا ہے نہ کھانا اب حرام کھانے لگا ہوں اب یہ تصور کیوں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے یہی تو وجہ ہے نا دعائیں قبول نہیں ہو رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں بندہ ہاتھ لمبے کر کے رب رب کر کے پکارتا ہے اللہ کو لیکن دعا قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ متا مہو حرام ان مشرب حرام ملبس حرام غزیہ بالحرام حرام انا سجا بولہ بندے کا کھانا بھی حرام کا بندے کا پینا بھی حرام کا بندے کا پہننا بھی حرام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وجود کے اوپر دس درم کا لباس پہنا ہوا ہے اور دس دراہم میں سے ایک درم بھی حرام کا ہے جتنے تک وہ لباس بندے کے وجود پر رہے گا اللہ بندے کی عبادت قبول نہیں کرے گا اگر یہ حقائق نہ ہوتے ہم کبھی آپ کے سامنے بیان نہ کرتے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی سہر بھی کرتا ہے کارے تریا کی متام حرام مشرب حرام ملبس حرام ہرامن ہوسیاں بل حرام انا یو سجا بلح اور جس بندے کا کھانا پینا پہننا بھی حرام کا ہے اور غذا بھی حرام کی ہے اللہ آیو سجا بولو اللہ کے دربار میں دعا کرے تو کیسے دعائیں قبول ہوں اور یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے رمضان آیا تھا لال تاکہ تمہارے اندر روزوں کی وجہ سے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اے میرے پروردگار اگر ڈر پیدا ہو گیا پھر دے گا کیا اللہ فرماتے وہ بھی سن لے بندہ اگر تکوا پیدا ہو گیا تو کیا دوں گا سورت کا نام سورت محمد چھبیسواں پارا اور رب العالمین فرماتے ہیں یہ میرے سامنے چھبیسواں پارا ہے سورت کا نام سورت محمد یہ میرے سامنے آیت نمبر پندرہ کھلی ہوئی ہے رب العالمین فرماتے ہیں مسل الجنت التی مل متک سی ہار میرے آسن منہار من رم یت غیر تمہ من خمر لذات من منہار مصفا اگر روزے کی وجہ سے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا پھر آ سن میں انسان میں اللہ کریم سے سن انسان میں دوں گا کیا اللہ کیا دے گا فرمایا اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ جس جنت کا وعدہ دیے جاتے ہیں اللہ کے ڈر رکھنے والے لوگوں کو جنت کا حال سنا میرے محبوب کون سی جنت اللہ سے ڈر رکھنے والے والوں کے لیے تیار ہے سیاح انہار ان غیر چار قسم کی نہریں چل رہی ہیں ان باغات کے اندر جو باغات میں نے